ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اور تمہیں اس پر گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهِ اور جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو اِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَشْعَرِ حَرَامِ کے پاس وَذْكُرُوا حُکَمَا حَدَاكُمْ اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الدَّالِّينَ حلق اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اوکاز اور ظلم مجاز یہ زمانے جاہلیت کے دو بازاروں کے نام تھے جیسے میلہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں تو اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو یعنی حج کے موسم میں تجارت کے لیے یہاں جا سکو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت اس آیت کے بارے میں ہمیں ملتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ہم حج کے دنوں میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس سے حج میں کوئی حرج تو نہیں آتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال کیا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبرائیل امین جب آیت مبارک لے کر آگئے لئی علیکم کم جنا ہن اور اللہ علیہ سلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم لوگ حاجی ہو تو اس آیت سے کیا پتہ چلا دین اور دنیا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو ایک ہی چیز کے ساتھ رکھ لے ہاں نیت حج کی غالب ہے اور ساتھ اگر تھوڑا بہت کچھ فائدہ اٹھانا چاہیں تو حرج نہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پھر پورا وقت اسی پہ نہ رہے ایک وہ ہوتا ہے یہاں سے ہم لوگوں کا جانا جو کبھی کبھار جاتے ہیں فنکشنل ان کا مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ تو ایک دفعہ گئے اب اگر اس میں بھی تجارت میں لگ گئے تو پھر وہ تکوا کہاں سے لے کے آئیں گے جو لینے گئے لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں اب وہاں رہنے والے کہ لو جی ہم تو یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے ہم نے شاپ کھولی بھی ہے تو اب ہم نماز کیوں پڑھیں یا ہم حج کیوں کریں تو نہیں یہ رخصت مل گئی کہ اگر کسی کا ایسا کاروبار ہے کوئی بات ہے تو وہ اس کو نہیں روک سکتی اس آیت سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ مہربان ہے انسان کو مال کمانے سے منع نہیں کرتے پھر دوسری بات یہاں مال کو فضلم میں ربکم کہا کیا مال فضل کب بنتا ہے جب خیر کے کاموں میں خرچ ہو اور حلال طریقے سے ملے حرام سے کمایا ہوا مال فضل نہیں ہو سکتا یا غلط جگہوں پہ استعمال کیا ہوا مال پھر فضل نہیں رہتا پھر اور کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی وسط وسط نظری عموماً ہم کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر میں تو کیا کہتے ہیں بس جب میرے پاس آؤ تو بس پھر اور کوئی کام نہ لے کے آیا کرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے گھر میں آتے ہو تو تم ساتھ اپنے بھی کر لو پیچھے جو کہہ دیا تفلو من خیر عالم اللہ جو تم کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اس کی قدر کرے گا اسی طرح فضل سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے پرانے دور میں لوگ جب حج کے لیے جاتے تو ساتھ علم کا سفر بھی کرتے تھے ایک خاتون تھی کریمہ بنت مروزیہ یہ ٹیچ کرتی تھی خطیب بغدادی جب ان کے پاس گئے تو تین دن میں انہوں نے وہاں صحیح بخاری ختم کی وہاں جا کے علم کا سفر بھی کر سکتے ہیں آپ اصل بات کہہ کے نیکی کے ساتھ وہاں جا کے وقت کو ضائع نہیں کرنا پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ اسلام انسان کو تخوا کا کوئی مصنوعی خول نہیں چڑھانے کو کہتا دین دنیا کو کنڈیم نہیں کرتا ہاں تجارت کے لیے جانا اور حج کرنا یہ مختلف ہے اور حج کے لیے جانا اور تجارت کر لینا یہ الگ بات ہے رخصت کس میں ہے حج کے لیے گئے تجارت بھی کر لی ڈومیننٹ رہے گی وہی چیز جس کے اندر دل اٹکا ہوگا اور یہ جو بات ہے فعض عرفات فسقر اللہ ان دل مش الحرام تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بات کی کہ جب تم وہاں سے پلٹو یعنی یہاں افاظ افیزو سے کون سا پلٹنا ہے نو ذی الحج کو افز تم اور افیزو کب نو ذی الحج کو تو پھر کیا ہوگا وہاں کیا کرو فض کر اللہ اللہ کا ذکر کرو یعنی حج کے ساتھ ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے کیوں اس لیے کہ حج ہے ہی یاد کا نام اللہ کی یاد کے لیے تو وہاں جاتے ہیں تو فرمایا کہ وہاں سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پلٹو کس بات پہ کما ہدا کم کس بات کی ہدایت دی اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اسلام کی ہدایت دی نیکیوں کی دعوت دی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود ساختہ طریقوں سے ذکر نہیں کرنا وس کروہ کما ہدا کم اس کا ویسے ذکر کرو جیسے اس نے سکھایا آج ہمارے ہاں ذکر کے نت نئے طریقے ایجاد ہو گئے ان سب کو کنڈیم کیا جا رہا ہے گویا کے پیغام دلیا جا رہا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں میں خود کو نہ جکڑو اپنے اوپر ایسی پابندیاں نہ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی اور ہی چیز بن جائے پھر یہ جو بات کہی کہ وَإِن كُنْتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ قبلی تم تو اس سے پہلے گمراہوں میں تھے اس سے کیا مراد ہے یہاں آنے سے پہلے تمہاری کیا ترجیحات تھی تم کن کاموں میں تھے تم محسوس نہیں کرتے اللہ نے تمہیں اتنا پیارا موقع دیا کیا تم اس کو استعمال نہیں کرو گے اس کو قبول نہیں کرو گے اور پھر فرمایا تم افید من و فاد الناس پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے پھر ایک واقعہ آتا ہے جس سے آپ انشاءاللہ بات کو اچھی طرح سمجھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے الخمس رکھا تھا باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں جائیں اور وہیں وقوف کریں پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں تو آیت تم افید من حیض افاد الناس اس سے یہی مراد ہے یہاں اصل میں قریش کی ایک بدعت کو توڑا جا رہا ہے حج کے ساتھ ان کے اندر بہت ساری بدعت آ چکی تھی جس نے اصل حکم سے بہت دور ان کو کر دیا تو قریش اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے تھے فخر اور تکبر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ عرفات کا میدان حرم کی حد سے باہر ہے تو یہ زیادہ نیکی کے تصور میں مزدلفہ میں رک جاتے جو اس حد کے اندر آتا ہے اور اپنا نم خمس رکھتے باقی جو عام درجے کے لوگ تھے وہ وہاں رفات تک جاتے وہاں سے لوٹتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ایک بردر ہوڈ میں ڈال دیا کہ تم کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو جہاں سے لوگ جاتے ہیں تمہیں بھی وہیں سے آنا پڑے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کیوں مقرر کیا تاکہ بڑے اور چھوٹے کا فرق ختم ہو جائے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے یہ نسائی کی روایت ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب حکم کیا ہے کہ جو نو ذیل حج کو عرفات کے میدان میں نہیں چاہتا اس کا حج نہیں ہوتا باقی سارے کام کوئی کر لے پہلے کے اور بعد کے لیکن اگر وہاں نہیں گیا تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا اس کا کفارہ ادا نہ ہو سکا وہ کام جو تھا وہ کر نہ سکا پھر یہ جو بات ہے کہ وسکرو حکما ہدا کم کہ اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو دکھایا اسی سے ملتی ہوئی ایک اور چیز جو قریش کے اندر آ چکی تھی وہ کیا تھی کہ جب یہ مینا میں جاتے تو وہاں عبادت سے فارغ ہو کے پھر باپ دادا کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے ان کی تعریفیں کرتے نصب میں بیان کرتے ان کے کارناموں پہ فخر کرتے اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قدئی تم مناسککم اور جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو جب اپنی عبادت پوری کر چکو حج کے کام ارکان پورے کر چکو تو فضکر اللہ تو اللہ کو یاد کرو کا ذکر کم آبا جیسے ذکر کرنا تمہارا اپنے باپ دادا کا او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر اس سے بھی زیادہ ذکر کرو یہاں پہ اگر ہم روکیں تو اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے پلٹیں تو وہاں اپنوں کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہاں بھی اللہ کی بات آج ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب خاص طور پہ فیملی کے لوگ مل کے جاتے ہیں خاندان میں چند لوگ تو جہاں حج میں موقع ملتا ہے وہاں خاندان کے جھگڑے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں جیسے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ سامان ساتھ رکھ کے بیٹھے انتظار میں باتیں کرتے ہیں نا بعض لوگ حج اور عمرے میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے منع کیا گیا ابن ابی حاتم کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمانۂ جاہلیت میں ایام حج میں لوگ کھڑے ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک شخص کہتا تھا میرا باپ کھانا کھلاتا تھا لوگوں کو سوار کرتا تھا دوسروں کے خون بہا کو ادا کرتا تھا یعنی اپنے باپ دادا کے ذکر کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ذکر ہی نہ تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی کہ جب تم اعمال حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح سے ذکر کرو اسی طرح ابن جریر نے یہ مجاہد سے ایک روایت پیش کی ہے کہ عرب جب ارکان حج سے فارغ ہو جاتے تو ہجر اسود کے پاس کھڑے ہو جاتے اور زمانہ جاہلیت میں کیے گئے اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے تھے اس پر رعایت نازل ہوئی تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جب کوئی بھی نیکی ہم کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پیچھے آ جاتے ہیں اپنی باتوں پہ بہت زیادہ باتیں کرنے سے حج کا اثر ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے وہ رب جو بندے کا رب کے ساتھ جڑنا تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان وہاں جا کے رب سے جڑ جائیں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جو کوئی تمتو کرے عمرہ کر کے حرام کھول ڈالے جب تک حج کا حرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے جب حج کا حرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہوئے تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے اونٹ ہو یا گائے یا بکری ان تینوں میں سے جو ہو سکے اگر قربانی میسر نہ ہو سکے تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قواہت نہیں شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے وہاں سر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹے اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور تکبیر و تحلیل بہت کرتا رہے یعنی اللہ اکبر اور لا الہ پڑھتے صبح ہونے تک صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا کو لوٹے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افید من حیث افاد الناس یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کی یاد اور تکبیر و تحلیل کرتے رہو تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا پورا طریقہ ہمیں سکھا دیا اور مقصد کیا ہے ان ساری چیزوں کا کہ تم کچھ غلط فہمیوں سے نکل جاؤ پہلی غلط فہمی کیا دور کی کہ یا میں حج میں تجارت نہیں ہو سکتی تو فرمایا نہیں کر لو کوئی حرج نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے اس میں پھر دوسری بات کیا بیان کی گئی کہ قریش تکبر کے مارے جو حرم کی حد سے باہر نہ جاتے تھے کہا نہیں تم بھی جاؤ تم دوسروں سے اعلیٰ نہیں ہو نصب اور قومی بڑائی کے بٹ ٹوٹے پھر تیسری قباحت تھی ان میں کہ اپنے باپ دادا کے نام پہ بہت زیادہ تعریفیں کرتے اور بازاروں میں بیٹھ کے ایسے کام کرتے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا اسے کیا پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حج کے دوران ایسی فضا قائم رہے کہ جس میں بندہ رب کے خوف اور اس کی یاد اور اس کی نعمتوں کے شکر کے جذبوں سے معمور ہو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ انسان کے اندر آ جائے حج کے دوران کوئی ایسا کام نہ ہو جو ان کے فیات میں خلل ڈال دے پورے رکوع کا خلاصہ تقوی کا حصول ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ رب سے جڑ جائے کسی گروہ کی عبادت میں امتیاز نہ رہے دوسروں سے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کر کے بڑائی کے درجے پہ نہ پہنچو بلکہ رب کو یاد رکھو اس لیے کہ جس نے ایک ایسا حج کر لیا کہ جس میں اس کا دل رب سے جڑ گیا پھر اس کا حال واپس آ کے بھی بدل جائے گا لیکن جو وہاں نہ بدلا پھر اس کے ساتھ معاملہ بعد میں آ کے بھی نہیں ہوگا اور حج ہی کے ذکر کے دوران اب اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں سے ہماری ملاقات کرواتے ہیں دو طرح کے انسان دو مختلف رویے رکھنے والے پہلے ان کی دعاؤں کے مانگنے سے اور پھر اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے کے طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں کیونکہ عموماً لوگ حج کر کے آ بھی جاتے ہیں نا تو وہ رویے نہیں بدلتے دنیا میں آنے کے بعد واپس اپنی زندگیوں میں لوگ دوبارہ اسی طرح کے ہونے لگتے ہیں جیسے کہ گئے تھے تو لہٰذا فرمایا فمن مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے یعنی دنیا ہی مانگتا رہتا ہے حج بھی کیا تو دنیا دنیا بس دنیا ہی چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں کہا ہم دیتے ہیں غور کیجئے ہاں یہ کہہ دیا وَمَا لہو فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ کن کے لیے نازل ہوا یہ کس کی بات ہے آپ کہیں گے ہاں اس کی بھی کچھ آنے نزول ہوگی یہ من کون ہے میں یقول ربنا آتینا فی فت دنیا یہ ہے دنیا مانگنے والا دنیا دار دنیا والا صرف دنیا مانگتا ہے حسنہ بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عربوں کی ایک جماعت وقوف کی جگہ آتی اور کہتی اے اللہ یہ سال بارش اور سبز و شادابی اور خوبصورتیوں والا کر دے لیکن امور آخرت میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتار دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بس ہمیں دنیا ہی دے دے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اس کے بعد ایک جماعت دوسری مومنوں کی آتی ہے جو کہتی ہے وہ منہ یقول آتی نا فت دنیا حسنا و فل آخرتی حسنا وقنازہ بنار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے اولائک لہم نصیب مما کسبو ان لوگوں کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے دو مختلف قسم کے کردار ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں لوگ مختلف کرداروں میں کیوں بٹ جاتے ہیں اس لیے کہ دعا انسان کے اندرونی حالات کا پتہ دیتی ہے وہ شخص جو آخرت کی عظمت کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے مقامات پر بھی اس کے دل سے آخرت کی دعائیں نکلتی ہیں لیکن وہ بندہ جس کا دل دنیا کی چیزوں میں لگا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہی چیز مانگتا ہے جس کی تڑپ لے کر وہاں پہنچتا ہے ہم اپنی دعاؤں کا حساب کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں حج پہ جاتے ہیں وہاں سے منوا کے آئیں بعض اولاد طلب کرنے جاتے ہیں بعض مال لینے کی نیت سے لٹرلی لوگ نیتیں کرتے ہیں کہ اچھا میں اس دفعہ حج کرنے اس لیے جا رہی ہوں میری بچی کا رشتہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے ٹھیک ہے مانگنا تو رب سے ہی ہے دے گا بھی وہی لیکن تمہاری سوچ پتہ چل گئی تمہارے دل کے ہم اور غم کیا ہیں یہ پتہ چل گئے یہ چیز اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنا نہ چاہے پھر آپ دیکھیے کہ رب بناتی نہ فت دنیا کے بعد نہیں کہا لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقنا عذاب النار والے کے لیے کیا کہا لہم نصیب مما ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے اس کو اس کے مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ اس کو وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے لیکن جو بندہ آخرت مانگتا ہے تو اس کو دنیا خود بہت راستے میں پڑی بھی مل جاتی ہے بہت ہی پیارا مضمون ہے یہ کہ کیسے انسان اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں پتہ تو ان کو ہے کہ دینا تو رب نہیں ہے لیکن جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے ایک صحابی تھے اور بیمار تھے اللہ کے نفس وسلم ان کی تیمار داری کے لیے گئے یعنی ان کو دیکھنے کے لیے گئے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جتنی مشکلیں دینی ہیں مجھے اس دنیا میں دے دے لیکن مجھے آخرت میں نہ پکڑنا تو علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا النار اللہ دنیا بھی دے سکتا ہے آخرت بھی دے سکتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی تھوڑے دن گزرے تو بالکل ٹھیک ہو گئے معلوم کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی دعا کی وجہ سے بیمار ہو چکے تھے کیونکہ انسان جب رب سے نہیں مانگتا نا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کو ملتا بھی نہیں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل میں بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا ہی مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں کس کو کتنا ملے گا جتنی اس نے کوشش کی ہوگی جس چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں آخرت دنیا کا اگلا دروازہ جس کو آخرت کی چیز چاہیے اس کو دنیا کا دروازہ تو راستے میں خود ہی ملے گا یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو عموماً یہ سوچ لے کے آتے ہیں کہ اب دنیا گئی ہاتھ سے گئی دنیا سورہ بن اسرائیل کی جو آیت ہے اس کا نمبر لکھاتی ہوں آپ بعد میں نوٹ کریے گا جا کے ترجمہ آیت نمبر ایٹین سے لے کے ٹوینٹی تک من کا نہ یرید الاجلا اور جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے جلدی پانے والی چیز کا ارادہ کرتا ہے اجلنا لہو فیہا ما نشا ہم اس کے لیے جلدی دیتے ہیں اس میں جو ہم چاہتے ہیں لمن نورید لیکن جس کے لیے ہم چاہیں لیکن ثم جالنا لہو جہنم پھر ہم اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں یسلاح مضموم ممہورا اس میں داخل ہوگا مذمت شدہ اور تھتکارا ہوا اور اس کے برعکس ومن اراد الاخرہ اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے صرف ارادہ نہیں و سعیہا سا اور اس کی اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کوشش کا حق ہوتا ہے اور وہ ہوا مومن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو فَأُولَئِكَ نسا سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہی ہیں وہ لوگ جن کی کوششوں کی قدر کی جاتی ہے تو دیتے ہم سب کو ہیں لیکن جس نے صرف دنیا مانگی اس نے اپنی آخرت گنوا دی تو دعا میں سے سب سے بہترین دعا کیا ہے رب تینا فت دنیا حسنتوں و فلاخرتی حسنتوں وقنا ضابنار سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسنہ کیا ہے حسنہ ہے وہ چیز جو رب کی رضا سے ملے لکھیے ذرا اس کو اپنے پاس ہم دعا مانگیں کہ ہمارے رب ہمیں حسنہ دے دے یعنی دنیا میں بھی وہ دے دے جس سے تو راضی ہے تو ذرا سوچئے کیا رزق حرام حسنہ ہوگا کیا رب کی پسند سے ملے گا بس اتنی ہی بات کافی ہے سمجھنے کے لیے دنیا مانگنے سے رب منع نہیں کرتا لیکن یہاں بات ہے ذہن کی جس کے دل میں جس چیز کا غم ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آ جاتی ہے صورت اعلیٰ میں آیت سولہ اور سترہ سکسٹین اور سیونٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تو فرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ماں فی الآخرت من خلاق دنیا اور آخرت مانگنے والی دعا کس کے دل سے نکلتی ہے جس کی ترجیح آخرت ہوگی اور دنیا کے معاملوں میں بھی وہ رب سے ہی مانگے گا اور یہ ہے حج کا سب سے بڑا سبق اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو واللہ سری الحساب اللہ جل حساب لینے والا ہے جو دعائیں مانگو گے مل جائیں گی لیکن وہاں سے کیا لے کے جاتے ہو کہاں جاتے ہو یہ اب تم نے خود سوچنا ہے وزقر اللہ خفی ایام معدودات اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں کون سے دن ہیں یہ ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ یہ ہے ایام تشریق دلحج کی گیارہ بارہ اور تیرہ یہ عموماً مینا میں گزاری جاتی ہیں فمن تعجل فی یومین اور جو کوئی جلدی کر دے دو دنوں میں کس چیز میں جلدی کر دے واپس مکہ جانے میں فلا اسما علیہ تو اس کو کوئی گناہ نہیں یعنی منا میں پورے تین دن نہیں رہنا چاہتا جلدی پلٹ کے جا رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ومن تأخرا اور جو تاخیر سے جائے یعنی یہ تین دن وہیں رہے فلا اسما علی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن یہ سب کس کے لیے ہے لیمن تقا اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا ود تک اللہ دوبارہ اور ڈر جو اللہ سے اور عالم و انک ہی تو جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اللہ اکبر آپ پہلی آیت پہ غور کریں جو حج کے بارے میں اس رکو میں ہم نے دیکھی کیا آیا تھا خیر الزاد تقوا پہلی بات پھر کیا آیا و تکونی اور مجھ سے ڈرو اور تیسری بات یا اور اب یہاں ایک قسم کا حج کا ٹاپک پورا ہو رہا ہے اور تین لفظ ہیں یہاں بھی وطخ اللہ بلکہ لیما نرتقا ان سارے فائدوں کو پانے والا وہی ہے جو متقی ہوگا و اللہ ڈر جاؤ اللہ سے حج کر لیا اب بھی ڈر جاؤ یہ نہیں کہ حج کر کے اب تم نے فیصلہ لے لیا کہ اب تم کچھ بھی کر لو گے تو بس جنت تمہاری ہو گئی کیونکہ کچھ لوگ حج کر کے پھر کہتے ہیں چلو پچھلا تو صاف ہو گیا آگے دیکھیں گے نہیں اللہ کا ڈر خوف وہ ان کو ملے ہی تو اصل یہ کہ تمہیں اپنا حشر یاد آ جائے تمہاری نگاہیں اگر آخرت پہ لگی ہوں گی تو تم اللہ سے رب بنا تینا فت دنیا وفی تفیلا حسنتا کہو گے ہو اور یہی دعا ہے جو طواف میں سکھائی گئی آج لوگوں نے طواف کی بہت ساری دعائیں مختلف چکروں کی رکھیں اور اس کی وجہ سے خوشو اور خضو سے محروم ہو کے ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہوئے دعاؤں میں سے پہاڑوں کی طرح دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ بچوں کی طرح ایک مولوی صاحب کے پیچھے باقی سارے پڑھ رہے ہیں دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے جب رکن یمانی سے لے کے ہجر اسود تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تو یہی دعا پڑھتے تھے رب بنا تینا فت دنیا حسنت فلا القرتی حسنت وقن زابنا اور شروع سے لے کے جہاں سے شروع کرتے ہیں مقام ابراہیم ہجر اسود سے لے کے رکن یوانی تک تو وہاں سبحان اللہ و بہ ہم دہی سخان اللّہ العظیم سخان اللّہ و بحم دہی تیسرا کلمہ جس کو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الا اللہ واللہ اکبر دین ہلکا پھلکا رہے نا تو اس کی روحانیت بیدار رہتی ہے آج ہم جب حج پہ جانے لگتے ہیں تو ہم پریشان دکھتے ہیں ہاں اتنی دعائیں یاد کرنی پڑیں گی حالانکہ جب انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہمیشہ ہو تو پھر اس کو ایسے وقتوں میں گھبراہٹ نہیں ہوتی خوشی ہوتی ہے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو پھر رب اس کو سب کچھ عطا بھی کر دیتا ہے اور دنیا ہے کتنی جس کا غم دنیا کو دل کو لگائیں ایک ایسی ہے نا جیسے چلتا ہوا دنیا سے راستے میں گزرتا ہوا ایک مسافر جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یہ راستے خود بخود ہم پہ آسان ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پہ حج کرنے کی توفیق دے کہ سوال بہت ہی معروف ہے اور وہ کیا ہے کہ خاتون جو ہیں وہ محرم کے بغیر کیسے حج کریں تو آپ دیکھیے کہ حج کیا ہے پابندیوں کا نام حج سکھاتا کیا ہے رب کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر دو تڑپ ہے اسباب نہیں اللہ حجر دے گا حج کرنا اس رب کے لیے ہے نا رکنا بھی اسی کے لیے ایک شخص اس کو شوق بہت ہے لیکن مال نہیں اللہ تعالیٰ نہیں مجبور کرتا کہ جاؤ اور تم مانگ مانگ کے لوگوں سے چندہ جمع کرو اور حج کرو نہیں کوئی بات نہیں نہ کرو پکڑ اس کی ہے جس کے پاس یہ سارے اسباب موجود ہیں اب رہ گئی بات کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہمارے ہاں عموماً محرم صرف شوہر کو سمجھتے ہیں بعض حالات میں شوہر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے تو عورت دوسرے کو دیکھے بھائی ہو سکتا ہے باپ ہو سکتا ہے بہت سارے رشتے موجود ہیں اس میں اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈھونڈے کی تو مل جائے گا نہیں یہ کوئی شوہر ہے اللہ سے تمنا کرے اللہ اس کا دل بدل دے گا لیکن جب اللہ کے حکموں کو اللہ ہی کے طریقوں سے کریں گے تو بہتر ملے گا نا ہم کیوں لیز درجے پہ سوچتے ہیں ایکسیلنسی پہ کیوں نہیں رہنا چاہتے ہو سکتا ہے کچھ رخصتیں مل جائیں آپ کو اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ واقعی اللہ کا ایک حکم ہے اور اس میں حکمت ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلی چلی جائیں اور آپ کے شوہر بالکل ہی محروم ہو جائیں اس ثواب سے جو ان کو بھی ملنا تھا میں نے دیکھا جب بیویاں کہتی رہتی ہیں تو میاں بھی ایک وقت جاتا ہے اچھا چلو اس کی اتنی خواہش ہے میں اس کو لے جاتا ہوں وہ لے کے جاتے ہیں بیوی کو لیکن دل اپنا دے کے آ جاتے ہیں رب کو دل بدل جاتے ہیں تو ساتھ لے کے چلنا ہے گھر والوں کو باقی رہ گئی کہ اگر جھوٹ بول کے جھوٹے محرم بنا کے لے گئے تو اجر تو اسی سے لینا ہے نا جس کی نظر انسان کے دل پہ بھی ہے سامنے بھی ہے ایسے سارے سوالات کے لیے میں سب کو پھر ریکمینڈ کروں گی اسلام کیو اے پہ جائیے اور وہاں پہ آپ سوال اپنا پڑھ سکتے ہیں اردو کے پورشن میں جا کے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوں گی پھر اس کے علاوہ اقبال کیلانی لانی صاحب کی کتاب ہے حج اور عمرے کے مسائل جو آپ کے آپشنل اسٹڈی بیک میں موجود ہے اگر آپ اس بک سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس میں بھی کافی ڈیٹیلز ہیں پھر ایک بک جو آپ کے آپشنل بکس میں ہی ہے منہاج المسلم بہترین کتاب ہے تھوڑے وقت میں پڑھنے کے لیے چلیے تلاوت سنتے ہیں تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال وأفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا